حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے آپ نے اپنے اس مقام پر قیامت تک جو ہونے والا تھا سب بیان کیا اور اس میں سے کچھ نہ چھوڑا یاد رکھنے والے نے اسے یاد رکھا اور بھولنے والے نے اسے بھلا دیا یقیناً میرے ان ساتھیوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو وہ یاد ہوگا اور جب ان واقعات میں سے کوئی پیش آتا ہے تو مجھے وہ سب یاد آ جاتا ہے جیسے کسی کو کسی کے چلے جانے کے بعد اس کا چہرہ یاد رہتا ہے پھر مدت بعد جب اسے دیکھتا ہے تو اسے پہچان لیتا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار دو سو چالیس